اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس لیکچر میں اب ہم کچھ اسی طریقے سے جیسے ہم پیچھے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں انٹرپٹس کے بارے میں اسی گفتگو کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے آ, اصل میں آ, بڑا میجر حصہ جو ہے جیسے میں بار بار آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ بڑا میجر حصہ جو ہے ہماری پروگرامنگ کا وہ انہی انٹرپٹس کے گرد ہے اس لیے ان کو ذرا تھوڑا سا پھیلانا جو ہے وہ ضروری ہے آج جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان انٹرپٹس کا بنیادی طور پر جو آئی بی ایم پی سی ہے اب تھوڑا سا ہمیں مشین اسپیسیفک بات کرنی ہے اس جگہ پر تھوڑی مجبوری ہے ٹھیک ہے نا ورنہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت کم مشین کے اوپر آئی بی ایم پی سی کے اوپر بہت کم دھیان دیا ہے اور جو اسمبلی لینگویج ہے اس کے اوپر ذرا زیادہ دھیان دیا ہے اب تھوڑا سا وقت ہے کہ یہاں پر آپ کو اس مشین کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا جائے جس مشین کے اوپر آپ اس وقت کام کر رہے ہیں یعنی آئی بی ایم پی سی اور اس کے کمپیٹیبلس بنیادی طور پر آئی بی ایم پی سی جو ہے وہ ایک یعنی ویسے اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں گے بڑا ویل تھاٹ آؤٹ مشین ہے ٹھیک ہے نا کافی سوچ سمجھ کر کے بنائی گئی ہے اور کافی فلیکسیبل مشین ہے یہ اور اس کے پاپولر ہونے کی ایک بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ لیکچر پہلے جب ہم انٹرپٹ کی ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انٹرپٹ انسٹرکشنز ہیں انٹرپٹ سافٹ ویئر انٹرپٹس ہیں ان کا جو بنیادی طور پہ فنکشن ڈیفائن کیا گیا ہے اور جو فنکشن کے خود اس کے مینوفیکچرر نے یعنی, یعنی، کافی سارے فنکشنز میں سے جو ایک فنکشن اہم اس کا بتایا وہ یہ کہ جی ان انٹرپٹس کے تھرو آپ یوزر پروگرامز جو ہیں یعنی وہ پروگرامز کے جو یوزر لکھتا ہے یعنی میں پروگرامر میں بیٹھ کر کے لکھتا ہوں ان کو سسٹم کے ساتھ انٹرفیس کروایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں کہ سسٹم جو ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ سسٹم کے اندر مختلف قسم کی جو ڈیوائسز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اس میں فلوپی ڈرائیو لگی ہوئی ہے اس میں ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر وی جی اے لگا ہوا ہے اس کے اندر اور بہت کچھ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اگر مجھے ان چیزوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے اگر مجھے فلوپی ڈرائیو کو پڑھنا ہے مجھے ہارڈ ڈسک کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک یوزر کے پوائنٹ ویو سے بات کر رہا ہوں میں پروگرامر کے پوائنٹ ویو سے بات کر رہا ہوں تو دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک چیز تو یہ کہ جناب پہلے تو آپ اس کے پورے ہارڈ ویئر کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں معلومات حاصل کیجیے اس کا نالج مکمل کیجیے آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کنٹرولر کون سا ہے وہ کنٹرولر کیسے کام کرتا ہے وہ کنٹرولر اس کو کون کون سی کمانڈز درکار ہیں اگر کوئی ایک پرٹیکولر ٹاسک آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے وہ سارا آپ کو کرنا پڑے گا جو کہ ظاہر ہے مطلب یہ کہ کوئی لاجیکل بات نظر نہیں آتی تو جتنے بھی کمپیوٹرز دنیا میں بنتے ہیں بہت ارلی کمپیوٹرز کو چھوڑ کر کے بہت جو شروع کے کمپیوٹرز ہیں جو کہ آپ کو شاید ہسٹری میں بتایا گیا ہوگا کہ این ایک تھا مارک ون تھا مارک ٹو تھا ان کو ہم چھوڑ دیں اگر جب سے کہ جنرل یوزیج کے کمپیوٹرز آنا شروع ہوئے ہیں آ, ان کمپیوٹرز میں ایک چیز ہمیشہ ان کمپیوٹرز کے ساتھ آیا کرتی تھی ٹھیک ہے نا اور وہ چیز یہ تھی کہ وہ اس کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کو جو بھی اس کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے اس کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کا ایک بیسک انٹرفیس سافٹ ویئر میں پرووائڈ کرتی تھی کیونکہ یہ تو بنانے والے کو معلوم ہے نا کہ اس کے اندر جو کنٹرولر لگایا ہے میں نے وہ کنٹرولر کیسے کام کرتا ہے اس کے اندر جو ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے وہ ہارڈ ڈسک کیسے کام کرتی ہے اس کے اندر جو وی جی اے لگا ہوا ہے وہ وی جی اے کیسے کام کرتا ہے کس طریقے سے وہ کیریکٹر لیتا ہے کس طریقے سے وہ پرنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کے جو بہت پیکیولر چیزیں ہیں وہ تو مینوفیکچرر کو معلوم ہے پروگرامر کو معلوم نہیں یا تو پہلے وہ پورا وہ سارا نالج اکٹھا کرے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی بیسک پروگرام لکھنے کے لیے بیٹھے تو اتنا مشکل سسٹم جو ہے وہ تو پھر یوزیبل نہیں رہتا تو اس کا ایک اسٹائل چلا آ رہا ہے شروع سے کہ جو بنیادی ہارڈ ویئر اس کا ہے اس بنیادی ہارڈ ویئر کا ایک سافٹ ویئر انٹرفیس کمپیوٹر کے اندر اس کے ساتھ ہی بھیجا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ برن کر دیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر اب مجھے اگر سافٹ ویئر لکھنا ہے فلوپی ڈرائیو مجھے ایکسیس کرنی ہے فلوپی کے ساتھ مجھے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ میں فلوپی کے ہارڈ ویئر کے بارے میں پہلے پوری معلومات حاصل کروں کہ اس کا کنٹرولر کیسے کام کرتا ہے وہ یہ کیسے کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے اس پروگرام نے جو کہ اس کمپیوٹر کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اس نے ایک بنیادی انٹرفیس سافٹ ویئر کا مجھے دے دیا ہے اس کو استعمال کر کے میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اس بنیادی انٹرفیس کو یہ جو بیسک انٹرفیس ہوتا ہے اسے بایوس کہتے ہیں یہ نام آپ نے سنا ہوگا BIOS basic input output system ٹھیک ہے نا یہ جو basic input output system ہے یہ کمپیوٹر کے اندر برنڈ ہوتا ہے یہ اس کے اس کے یعنی یہ جیسے آپ سوئچ آن کرتے ہیں سب سے پہلے وہ چیز چلتی وہ چیز چل کر کے پھر اس کے مختلف اسٹیپس ہیں جس میں وہ اپنے ہارڈ ویئر ٹیسٹ کرتی ہے آپ جب کمپیوٹر آن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھتے ہو نا اس پہ لکھا ہوتا ہے اگر کبھی آپ نے غور کیا ہو اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ تو وہ لکھا ہوتا ہے فینکس بایوس ٹھیک ہے نا اے آئی بایوس وہ بایوس جو بی آئی او ایس ہے یہ کیا چیز ہے اور کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جی سی آئی ایچ وائرس آیا بایوس اڑ گئی ٹھیک ہے یہ بایوس کیا ہے بایوس اصل میں ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ اس کمپیوٹر میں رکھا جاتا ہے جب ہم سوئچ آن کریں گے تو سب جیسے میں میں نے آپ کو کو شاید شروع بتایا تھا کہ پروسیسر انسٹرکشن چاہیے ہر وقت چاہیے انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ رک نہیں سکتا وہ رکے گا تو مر جائے گا ٹھیک ہے نا جہاں وہ رکے گا وہاں وہ مر جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اسے پاور دیتا ہوں اس کو پہلی انسٹرکشن پرووائڈ کرنے والا ٹھیک ہے وہ کون سا حصہ ہے کمپیوٹر میں جو اس کو پہلی انسٹرکشن دیتا ہے اور اس کو ان تمام اسٹیپس سے گزارتا ہے جو کہ جیسے آپ دیکھتے ہو آپ آن کرو کمپیوٹر کو وہ میموری ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ڈسپلے آ جاتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس پہ آ جاتا ہے M I BIOS Phoenix BIOS فلاں بایوس فلاں بایوس اور یہ فلاں فلاں چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں میموری اتنی ہے یہ کون ہے جو یہ سب انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر دے رہا ہے جسٹ سوئچ آن کرتے ہیں ابھی تو کوئی پروگرام نہیں تھا نا آپ نے تو کوئی پروگرام نہیں چلا یہ کیا چیز چل رہی یہ اس کا بایوس ہے ٹھیک ہے نا اور بایوس کی ذمہ داری basic input output system کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر کے بنیادی ہارڈ ویئر کو پہلے ٹیسٹ کرے ٹھیک ہے نا دیکھ لے کہ فلوپی لگی ہوئی ہے ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے میموری ٹھیک کام کر رہی ہے یہ تمام چیزیں جب وہ ٹیسٹ کر لیتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد وہ اپنا بیسک انٹرفیس جو ویڈیو کا انٹرفیس ہے جو کی بورڈ کا انٹرفیس ہے جو آپ کے فلوپی ڈرائیو کا انٹرفیس ہے جو ہارڈ ڈسک کا انٹرفیس ہے یہ تمام بیسک انٹرفیس سیٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے وہ ایک فنکشن کرتی ہے خاص جسے ہم کہتے ہیں بوٹ اسٹریپ بوٹ اسٹریپ کرتی ہے بوٹ اسٹریپ کا کیا مطلب ہے اب وہ ہارڈ ڈسک پر جا کے آپریٹنگ سسٹم لوڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب بایوس کا کام ہے سوئچ آن ہوا اس نے اپنا بیسک سسٹم جو ہے اس کو سیٹ کر لیا اور سیٹ کرنے کے بعد کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کو دیا کہ اب یہاں سے آگے آپ چلیے ٹھیک ہے نا ایک بنیادی گراؤنڈ تیار کرنے کے بعد اس نے آپریٹنگ سسٹم کو کہا کہ جی اب آگے اس کے بعد کام آپ کا ہے اب وہ آپریٹنگ سسٹم چلا اب جو بھی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے ڈاس رکھا ہوا ہے ونڈوز رکھا ہوا ہے این ٹی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں چلنے کے وہ وہاں سے وہ چلنا شروع کرتے ہیں وہ اپنی اپنی چیزیں پھر اس کے بعد وہ سیٹ کرتے ہیں اور آخر میں جب آپریٹنگ سسٹم بھی لوڈ ہو جاتا ہے تو کنٹرول آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ پروسیس ہے جب جہاں پہ آپ جا کر کے کمانڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ کے پاس سی پرومٹ آتا ہے ڈاس پر تبھی آپ کوئی کمانڈ دیتے ہیں نا سی پرومٹ اس وقت آپ کے پاس آتا ہے جب آپریٹنگ سسٹم ڈاس کا لوڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز اب سیٹ ہو جاتی ہے اب یہ جو دو بڑے پورشنز ہیں ہمارے پاس سسٹم پروگرامز کے دو بڑے پورشنز ہیں ایک بایوس جو کہ بنیادی انٹرفیس پرووائڈ کر رہا ہے کمپیوٹر کا اور ایک آپریٹنگ سسٹم جو کہ اس کے اوپر اس سے زیادہ ذرا زیادہ لیول کے انٹرفیسز جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بایوس ہے نا اور اس کے اوپر ایک لیئر آتی ہے آپریٹنگ سسٹم کی ٹھیک ہے ہائر لیول کی کمانڈز جو ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کو آپ دیتے ہیں اور اگر بہت لو لیول کی کمانڈز آپ کو دینی ہے تو وہ پھر آپ بایوس پہ جا کر کے ہارڈ ویئر کو خود ہی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ لیول میں جانا چاہیں ڈیپ تو پھر آپ بایوس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں ہم ابھی تک ایکسپیرئنس کر چکے ہیں مثال کے طور پہ جیسے ابھی جو ہم ویڈیو کو استعمال کر رہے ہیں نا آپ نے دیکھا ہے کہ ویڈیو کو ہم سیدھا استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم کوئی ہم نے کوئی انٹرفیس جو ہے وہ نہیں اس کا استعمال کیا بایوس یا اس یہ تو نام ہی آپ نے آج شاید پہلی دفعہ سنا ہے ٹھیک ہے میرے منہ سے کم از کم پہلی دفعہ آپ نے یہ نام سنا ہوگا ٹھیک ہے کوئی آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کو ہم نے استعمال نہیں کیا ہم سیدھے چلے گئے میموری میں ٹھیک ہے نا اور میموری پہ جا کے جو پرنٹ اسٹرنگ اور یہ اور وہ اور کلیئر اسکرین اور یہ سب کچھ جو ہم نے کیا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا اصل میں یہاں پہ ہم نے اصل میں یہ کیا کہ وہ جو لیئرز بایوس نے مجھے دی تھی کہ بھئی اگر آپ کو پرنٹ اسٹرنگ کرنا ہے تو آپ بایوس کی یہ سروس ہے پرنٹ اسٹرنگ کرنے کے لیے آپ یہ استعمال کر لیجیے اگر آپ کو ایک کریکٹر پرنٹ کرنا ہے ویڈیو پر تو آپ یہ والی سروس استعمال کر لیجیے اگر آپ کو کلیئر اسکرین کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے کلیئر اسکرین بایوس کو کمانڈ دیجیے وہ کلیئر اسکرین کر دے گا ٹھیک ہے آپ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ سے اتنا کام کروایا یہ سارا کام تو اس کے اندر بلٹ ان تھا لیکن جو اصل بات بتانی مقصود تھی وہ یہ کہ یہ تمام لیئرز جو ہیں یہ لیئرز آپشنل ہمارے پاس ہیں اگر ہم ہائر لیول کے اوپر جانا چاہیں زیادہ ڈیپ نہ جانا چاہیں ہارڈ ویئر میں تو ہم اوپر کی لیئر پہ بایوس کے ذریعے اپنا کام کر لیں اگر ہم اس سے بھی اوپر آ کر کے اور کوئی مزید ہائی لیول کا فنکشن کرنا چاہیں تو بایوس سے اٹھ کے اوپر ڈاس کے فنکشنز کے ذریعے ہم اپنا کام کر لیں ٹھیک ہے نا یہ دو لیئرز ہمیں آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے ایک لیئر تو خیر مینوفیکچرر پرووائڈ کر رہا ہے دوسرا لیئر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے لیکن اگر ہم نہ استعمال کرنا چاہیں تو ہمارے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے ہم ہم چاہیں تو ان دونوں لیئرس کو بائی پاس کر کے سیدھا ہارڈ ویئر پہ چلے جائیں اور جو ہم پھر وہاں پہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ ہم کھیلیں بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ بایوس مجھے وہ سروس نہیں دیتی جو مجھے درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بایوس نے مجھے آ, اس چیز کے لیے کوئی کوئی سروس پرووائڈ نہیں کی ہے تو پھر بایوس کی لیئر بھی نکال لیتا ہوں ڈاس کی بھی نکال دیتا ہوں سیدھا ہارڈ ویئر پہ جا کر کے اس کی مینپولیشن کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ ایکسس مجھے اویلیبل ہے ڈاس کی حد تک میں بات کر رہا ہوں ڈاس سے اوپر جو آپریٹنگ سسٹمس ہیں ان میں بھی یہ ایکسس اویلیبل ہے کیونکہ یہ ایکسس اگر اویلیبل نہ ہو تو پھر میں کوئی کام طریقے کا نہیں کر سکتا لیکن اس میں کسی طریقے سے یہ ایکسس ملے گی آپ کو کیونکہ ڈاس کے بعد جو آپ کے آپریٹنگ سسٹمس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سلائٹلی پروٹیکٹڈ آپریٹنگ سسٹمس ہیں ٹھیک ہے نا وہ ذرا ہارڈ ویئر کو سیدھا مینیپولیٹ نہیں کرنے دیتے اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کوئی لیگل وے اختیار کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو ہارڈ ویئر مینیپولیٹ کرنا ہو لیکن ہم اس ڈسکشن میں فی الحال نہیں جا رہے وہ اگر آپ کو شوق ہوگا تو آپ وہ خود اس چیز کو ایکسپلور کر لیں گے اگر آپ نے یہ تمام چیزیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اسمبلی لینگویج کے پرسپیکٹو میں اگر آپ نے یہ چیزیں سمجھ لیں تو آپ وہ چیز بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے وہ آپ کے لیے بالکل جیسے مکھن ہوتا ہے اس طریقے سے ایزی ہو جائے گا اس طریقے سے نرم ہو جائے گا اسے کھانا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا اب یہ جو دو لیئرز میں نے آپ کو بتائی ہیں ٹھیک ہے basic input output system کی بایوس کی اور اس کے اوپر ڈاس کی ٹھیک ہے نا یہ لیئرز جب تک کہ میرے پروگرام کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کریں ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی گفتگو ان سے گفتگو کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہ دیا جائے تو پھر میرے لیے وہ یوز لیس ہیں اگر میں ان تک اپنی ریکوائرمنٹ نہیں پہنچا سکتا یعنی ان تک انفارمیشن نہیں پہنچا سکتا اور ان سے انفارمیشن نہیں لے سکتا تو پھر یہ میرے لیے بیکار ہے ٹھیک ہے نا یعنی ابھی جیسے میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان ایک انٹرفیس ہے ٹھیک ہے جس سے کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے اگر یہ انٹرفیس ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو چاہے یہاں پہ میں دنیا کا بہترین لیکچر ڈلیور کر دوں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا میں اس میں چاہے جو مرضی بولوں ٹھیک ہے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں بدترین لیکچر دوں آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا تو جب پیسز سافٹ ویئر کے ہوں یا ہارڈ ویئر کے ہوں ان کے درمیان ہمیشہ ایک کمیونیکیشن میکینزم سافٹ ویئر کے اندر ضرور بلڈ ہونا چاہیے تبھی جا کر کے میں اس پیس سے کوئی کام کا کام لے سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو انیشلی جب اس کے ڈیزائنرز نے اس کمپیوٹر کو ڈیزائن کیا تو یہ جو انٹرپٹ کا میکینزم ہے سافٹ ویئر انٹرپٹ کا میکینزم جو ہے یہ میکینزم انہوں نے بیسک میکینزم اختیار کیا کہ کوئی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا کوئی طریقہ اختیار کرنا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ سب سے زیادہ لاجیکل میتھڈ ہے کہ جو بایوس سروسز ہیں وہ اسپیسیفک انٹرپٹس کے ذریعے ہم پرووائڈ کریں کال کے ذریعے بھی تو دے سکتے تھے کال کے ذریعے بھی دے سکتے تھے لیکن کال کے اندر مسئلہ انٹرپٹ میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک طرف سے کانسٹنٹ ہے کہ int zero int one int two یہ تو کانسٹنٹ ہے مگر یہ کہاں جا رہا ہے اس کی انٹرپٹ سروس روٹین کہاں ہے یہ فکس ہونا ضروری نہیں ہے کبھی ایک کمپیوٹر میں ایک جگہ پر ہوگی دوسرے کمپیوٹر میں دوسری جگہ پہ ہوگی کوئی ضروری نہیں ہے کہ دو اگر ایک جیسے ایون اگر ایک جیسے کمپیوٹرز بھی ہوں یعنی ایک جیسے سے مراد یہ ہے کہ آئی بی ایم پی سی سے کسی ایک مینوفیکچرر کا ٹھیک ہے نا آئی بی ایم کا اپنا بنا ہوا آئی بی ایم پی سی اس کی سروسز جو انٹرپٹ کی ہیں وہ ایک ایڈریس پہ اس نے جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں ایکسپلین کروں گا مثال کے طور پہ ویڈیو سروسز ویڈیو سروسز جو ہیں وہ انٹ ٹین ہیکس یعنی انٹ سولہ کے سولہ ڈیسیمل پر لوکیٹڈ ہوتی ہیں اب اس کی انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے وہ آئی بی ایم پی سی میں جو آئی بی ایم کا بنایا ہوا اس میں کہیں اور ہوں گی جو ڈیل ہے اس میں کہیں اور ہوں گی اور مینوفیکچرر ہے کوئی ایکس وائی زی مینوفیکچرر ہے اس کی بایوس میں وہ کسی اور ایڈریس پر ہوں گی ٹھیک ہے لیکن سب سب کے سب جو ہیں وہ ویڈیو سروسز انٹ ٹین کے ذریعے پرووائڈ کریں گے ٹھیک ہے نا اب اس میں فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ انٹ ٹین کانسٹنٹ ہے ویڈیو سروسز کے لیے انٹ ٹین جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے وہ کامن ہے ہر ٹائپ کے کمپیوٹر میں I B M P C compatible کوئی بھی کمپیوٹر ہو اس وہ ہمیشہ اپنی ویڈیو سروسز کو انٹ ٹین کے ذریعے دے گا اب وہ اس کی آئی ایس آر اس کی سروس روٹین کہاں ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو خود بخود جو اس کو وہاں پہ سیٹ کرے گا اور جب میں انٹ ٹین ایگزیکیوٹ کروں گا تو جہاں بھی ہے وہاں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے نا مطلب اس کا مجھے اس کی ایکچوئل لوکیشن جاننا ضروری نہیں ہے اس کیس کے اندر تو یہ جو بنیادی انٹرفیس ہے یہ انٹرفیس اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی تھی کہ یہ انٹرفیس آف چوائس بن گیا اس کے ڈیزائنرز کے لیے کہ آپریٹنگ سسٹم کو اور بایوس کو ان انٹرپٹس کے تھرو وہ سسٹم کے ساتھ یعنی یوزر پروگرام کے ساتھ ان انٹرفیس کے تھرو انٹرپٹ کے ساتھ انٹرپٹ کے فنکشن کے تھرو لنک کر دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں ایک چیز ہمارے پاس تھی کہ ایک سائڈ ہماری کانسٹنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا ہماری ایک سائڈ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے کہ انٹین کے تھرو کریں گے ویڈیو سروسز انٹ ٹینتھ کے تھرو جائیں گی اب کی بورڈ سروسز جو ہے وہ انٹ انٹ سکسٹین کے کے تھرو جائیں جائیں گی گی فلاں فلاں سروسز جو ہیں یہ یہ ساتھ ایک دفعہ ہم نے سیٹ کر دیا اور یہ ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ ہر کمپیوٹر میں جو یہ کلیم کرتا ہے کہ I B M P C compatible ہے اس کے اندر یہ سروسز انہی کے تھرو ایکسپورٹ ہوں گی ٹھیک ہے نا یہ لفظ ہم جنرلی استعمال کرتے ہیں کہ سروس ایکسپورٹ ہوگی انٹرپٹ کے تھرو ٹھیک ہے اب مینوفیکچرر کو فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ جہاں چاہے ریم میں روم میں جس جگہ چاہے اپنی اس انٹرفیس کے جو آئی ایس آر ہے اس کو رکھے اور اس کا ویکٹر صرف آئی وی ٹی میں انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں پراپر انٹرپٹ پر لگا دے ٹھیک ہے تو اب ادھر سے یوزر پروگرام جو بھی آئے گا وہ اس جگہ پہنچے گا جہاں اسے پہنچنا چاہیے اس کے اندر کسی قسم کی کمپلیکیشن نہیں آئے گی بایوس جو ہے اس نے چونکہ ویرینگ سروسز دینی ہے ٹھیک ہے نا کافی زیادہ مختلف قسم کی سروسز دینی ہے جیسے کہ ویڈیو کی سروسز اس نے ایکسپورٹ کرنی ہے جیسے ڈسک سروسز اس نے ایکسپورٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ کے ساتھ ہے اس کا تعلق کی بورڈ کی سروسز اس نے دینی ہے اب کی بورڈ سے اب مجھے کیریکٹر ریڈ کرنا ہو تو میں کیسے ریڈ کروں یا تو میں پورا بیٹھ کر کے اس کا ہارڈ ویئر پڑھوں تب جا کر کے مجھے پتا لگے گا ٹھیک ہے کہ یہ کریکٹر کیسے ریڈ ہوگا تو اتنی مشقت تو میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو ایک آسان میتھڈ یہ ہے کہ میں بایوس کی جو کی بورڈ سروسز ہیں ان سے میں جو کچھ لینا چاہتا ہوں میں لے لوں اور اطمینان سے بیٹھوں اب کی بورڈ چاہے جو بھی لگا ہو انٹ سکسٹین جو ہے مجھے کی بورڈ سروس دے دے گی ٹھیک ہے نا اس طریقے سے پیرل پورٹ کے لیے اگر مجھے پیرل پورٹ کی سروسز درکار ہیں تو انٹ سیونٹین مجھے پیرل پورٹ دے دے گی ٹھیک ہے اور اس طرح کی بہت ساری سروسز کافی ساری سروسز ہیں جو کہ بایوس ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈاس اس کے مقابلے میں جو کہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے اس نے یہ حساب کیا کہ جی اس نے ایک میجر بڑی اپنی ڈیفائن کی جس کو ہم ٹوینٹی سروس جو ہے یہ int hex single point DOS interface ہے آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ انٹ ٹوینٹی ون کے تھرو آپ کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس میں آپ دیکھیں گے جب ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک آپ دیکھیں نا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرپٹ جو ہے وہ پن ہول کی طرح ہوتی ہے کہ اس کا سوراخ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن پن ہول آپ دیکھو کہ آپ ایسے رکھو گے تو بڑی پکچر ادھر بنا دے ایک سوراخ کو اگر آپ اپنی آنکھ کے پاس لے کے آئے نا اس سے دیکھیں تو آپ کو پوری دیوار نظر آ جائے گی یہ انٹرپٹ اسی طرح ہے ایک سنگل پوائنٹ انٹری ہے لیکن اس کے دوسری طرف ایک بہت بڑا انٹرفیس ہے اور وہ بڑا انٹرفیس جو ہے وہ آپ کو وہ تمام سروسز ضروری سروسز پرووائڈ کرتا ہے جو ضروری سروسز آپ کو نارمل آپریشن کے لیے درکار ہوتی ہے اب بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک سنگل پوائنٹ انٹری آپ کو دے رہا ہے ان سروسز میں جیسے انٹ ٹین ہے وہ آپ کو ویڈیو سروسز دے رہی ٹھیک ہے انٹ ٹوینٹی ون آپ کو پورا کمپلیٹ ڈاس انٹرفیس دے رہا ٹھیک ہے تو یہ ایک انٹرپٹ جو ہے یہ اتنا وائڈ سروس آپ کو کیسے پرووائڈ کرتی اس کا کیا میکینزم ہے جس کے ذریعے کہ وہ ایک انتہائی وائڈ سروس جو ہے وہ آپ کو دے دیتی ہے اس میں ایک کانسیپٹ ہے خاص ٹھیک ہے نا جو کہ اس ایسے اس طریقے سے مطلب اگر میں یہ کہوں کہ یہ کوئی اسٹینڈرڈ کانسیپٹ ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی اسٹینڈرڈ نہیں ہے آ, لیکن آئی بی ایم پی سی کے ڈیزائنرز نے ظاہر جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے اور وہی ڈیفیکٹو اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے اس مشین کے لیے تو انہوں نے اس کو سیٹ اس طریقے سے کیا کہ ایک جگہ ہے نا انٹ ٹین ہے ویڈیو ویڈیو یوں سمجھیے اس کو کہ ویڈیو انٹ ٹین ہے اب ویڈیو میں بیس فنکشن ہیں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں کیریکٹر پرنٹ کرنا یہ ویڈیو کا فنکشن ہے کرسر کو سیٹ کرنا یہ ویڈیو کا فنکشن ہے ٹھیک ہے نا اسکرین کلیئر کرنا یہ ویڈیو کا فنکشن ہے اسکرول اپ کرنا ویڈیو کا فنکشن اسکرول ڈاؤن کرنا ویڈیو کا فنکشن ہے تو کوئی سمجھو کہ کوئی ستر فنکشن ویڈیو کے ٹھیک ہے نا تو یہ ستر فنکشن مجھے کیسے ایکسیسیبل ہوں گے تو ان ان کی کو اس طریقے سے ایکسیسیبل کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سروسز کا کانسیپٹ ہے آپ انٹ ٹین کی سروس کہیں گے کہ آپ انٹ ٹین کی سروس زیرو چاہتے ہیں انٹ ٹین کی سروس ون چاہتے ہیں اب سروس زیرو ایک خاص کام کرتی ہے سروس ون ایک دوسرا خاص کام کرتی ہے سروس ٹو ایک تیسرا خاص کام کرتی ہے یہ جو سروسز ہیں یہ بھی اپنی ڈفرینٹ لیئرس پر ایک طرح سے فکسڈ ہیں یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک کمپیوٹر میں سروس زیرو کچھ کر رہی ہو دوسرے کمپیوٹر میں سروس زیرو کچھ کر رہی ہو یہ آئی بی ایم پی سی کی کمپیٹیبلٹی کا اسٹینڈرڈ ہے ہر وہ کمپیوٹر جو کہ آئی بی ایم کمپیٹیبلٹی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ چیزیں وہیں رکھنی پڑے گی جہاں آئی بی ایم کے ڈیزائنرز نے اس کو فٹ کیا تھا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ وہ کہیں اور رکھے گا تو وہ I B M P C compatible نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ سروسز کے تھرو اس ایک سنگل پوائنٹ انٹرفیس کو جو انٹ ٹین کا یا انٹ سکسٹین کا یا انٹ کوئی بھی ایکس وائی زی کا ہے اس کو یہ سروسز کے کانسیپٹ سے آگے ایکسپینڈ کیا گیا ٹھیک ہے نا اچھا جیسے جیسے شروع میں تو یہ سروسز بالکل ٹھیک تھی اور چل رہی تھی جیسے جیسے کمپیوٹر کی فنکشنالٹی اور ایکسپینڈ ہوئی نا تو بعض جگہوں پر یہ سروسز بھی کم پڑ گئی ٹھیک ہے کہ اب سروس جو ہے نمبر انہوں نے کہا کہ سروس نمبر بائٹ میں آپ دیں گے ٹھیک ہے نا ایک بائٹ کا سروس نمبر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انٹرفیس جو ہے وہ دو سو پچپن سروسز ہی ایکسپورٹ کر سکے گا ٹھیک ہے نا اب ڈاس جو ہے وہ تو دو سو پچپن سروسز نہیں ایکسپورٹ کرتا وہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی دو ڈھائی ہزار سروسز ڈفرینٹ ہیں جو کہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو یہ دو ڈھائی ہزار کیسے ہو تو اس کے اندر ایک اور کانسیپٹ آگے ایکسپینڈ کیا گیا کہ ایک سروس اور پھر ایک سب سروس جس طرح گروپنگ ہوتی ہے نا اس طریقے سے گروپنگ کا کانسیپٹ آ گیا کہ فرض کیجئے کہ جی میں انٹ ٹین کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں ابھی گفتگو ہی ہے ذرا تھوڑا سا ہم اس کو بعد میں ایکسپینڈ کریں گے آپ لوگ بس ذرا صبر سے اس کو اور غور سے سن, سنتے جائیے انٹ ٹین میں جیسے کہ کیریکٹر جنریٹر کی سروسز اب وہ انہوں نے ایک سب ایک سروس بنا دی کہ جناب جو سروس نمبر ٹین ہے مثال دے رہا ہوں کہ سروس نمبر ٹین ہے وہ ہے کریکٹر جنریٹر کی تمام سروسز اس سروس ٹین کے اندر ہے ٹھیک ہے اب اس کریکٹر جنریٹر کی سروس ٹین کے اندر آگے ستر مزید سروسز ٹھیک ہے نا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں فلاں بھی لوڈ کر سکتے ہیں فلاں بھی کر سکتے ہیں یہ بھی وہ سب سروسز کہلاتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی لیئرڈ اپروچ ہے کہ انٹ اوپر ٹھیک ہے روٹ نوڈ اوپر سمجھو کہ انٹ انٹ بن جاتا ہے کے نیچے سروس ہے اور سروس کے نیچے اس کی سب سروسز ٹھیک ہے نا کلین انٹرفیس ہے یہ تو طریقہ ہے بایوس کا جنرلی انٹرفیس کرنے کا ڈاس کا جنرلی آپ کے یوزر پروگرام جو ہے ان کے ساتھ انٹرفیس کرنے کا اس کے بعد جو جو بھی میں اس سے سروس مانگوں گا ٹھیک ہے اس سروس کے لیے یا تو میں کوئی پیرامیٹر اسے دوں گا مثال کے طور پہ اگر میں کیریکٹر پرنٹ کرنے کے لیے اسے کہتا ہوں تو کیریکٹر اسے دوں گا جب میں اسے کیریکٹر دوں گا تبھی وہ کیریکٹر پرنٹ کرے گا نا ٹھیک ہے جب میں اسے فرض کیجئے کہ اسٹرنگ پرنٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں تو میں اسے اسٹرنگ کا ایڈریس دوں گا ٹھیک ہے یا اسٹرنگ دوں گا کوئی بھی یعنی کوئی ایک ایسا میکینزم ضرور ہونا چاہیے جس میکینزم کے تھرو کہ میں اسے پرووائڈ کر سکوں وتھ پیرامیٹرس پیرامیٹر پاس کر سکوں ٹھیک ہے نا ابھی تک جو ہم نے اسٹینڈرڈ دیکھا ہے اپنی ہائی لیول لینگویج میں ٹھیک ہے بلکہ ہائی لیول تو کیا کہیں اسمبلی لینگویج میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہ اسٹیک کے تھرو ہم پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں بایوس اور ڈاس ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے پیرامیٹرز نہیں لیتے وہ پیرامیٹرز ہمیشہ لیتے ہیں رجسٹرز کے اندر ٹھیک ہے نا رجسٹرز میں لیں گے اور سمجھو کہ بس وہ ان کا ٹوٹل انٹرفیس جو آپ کے ساتھ ہے وہ رجسٹرز کے تھرو ہے یعنی انٹ ہے انٹ کی سروسز ہیں سروسز کی سب سروسز ہیں اور ہر ایک کا جو پیرامیٹر ہے وہ کوئی سیٹ آف رجسٹرز ہوں گے جن میں وہ بتا دے گا اور ہر ایک کے لیے ہر سروس اور سب سروس کے لیے فکس ہے کہ اس کی فلاں اس کا فلاں پیرامیٹر فلاں رجسٹر میں فلاں پیرامیٹر فلاں رجسٹر میں فلاں پیرامیٹر فلاں رجسٹر میں رکھ کے جب آپ یہ سروس کال کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ ہے اس کا جنیرک میتھڈ اس کے ساتھ انٹرفیس کرنے کا وہ جیسے اچھا دوسرے ایک اور چیز بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ میں آپ کو پورا بایوس آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ پورے بایوس میں اس میں فلاں سروس یہ وہ یہ سب کیا کرتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک بہت لمبا چوڑا وہ ہے آپ کوئی بھی ریفرنس ڈاس بایوس کا اٹھا لیں آئی بی ایم پی سی کا اٹھا لیں پیٹر نوٹن کی کتاب لے لیں ٹھیک ہے نا آپ کو یہ پوری لسٹ اس کے اندر مل جائے گی جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اس میں آپ کو پتا لگتا جائے گا ایک بڑی کمپریہنسو لسٹ جو ہے وہ جو ڈاکیومینٹس ہم نے آپ کو اپنی طرف سے بھیجے ہیں اس میں ہے اسے ہم کہتے ہیں رالف براؤن کی جو انٹرپٹ لسٹ ہے ٹھیک ہے بڑی مشہور لسٹ ہے یہ دنیا کی اور کہتے ہی یہ ہیں کہ آئی بی ایم پی سی کے انٹرپٹس کی اس سے زیادہ کمپریہنسو لسٹ اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ کمپریہنسو ڈاکومنٹیشن جو ہے آئی بی ایم پی سی کے انٹرپٹس کی وہ کوئی نہیں ہے آپ اس کو بڑے مزے سے ریفر کر سکتے ہیں اس میں بہت انفارمیشن ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ اسے دیکھیں ویسے ہی اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ اتنے دہشت زدہ ہو جائیں گے اس لسٹ سے کہ وہ پوری پڑھنے والی نہیں ہے وہ ریفرنس کرنے کے لیے ہے کہ جس کی ضرورت ہو بس وہ دیکھ لیں کہ اس کی سروسز کس طریقے سے کام کرتی ہیں اس کو ڈیٹیل میں یاد رکھنے کی یا وہ رکھ بھی نہیں سکتے آپ وہ وہ آپ نہیں کر سکتے وہ ریفرنس کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ اسے پڑھ لیں اور کسی کتاب کے اندر اس کی جو ریفرنس ہے وہ آپ دیکھ لیں کتاب میں کوئی لمٹ نہیں کرتا جو آپ کو اچھی کتاب ملے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کیونکہ کامن چیز ہے ہر کتاب کے اندر وہ آپ کو اس کا ریفرنس مل جائے گا اب یہ جو سروسز ہیں جن سروسز کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے آ, اس کے لیے نا ایک جنیرک وے میں ٹھیک ہے جو ہمارا اے ایچ رجسٹر ہے نا یہ انہوں نے فکس کر دیا ہے کہ بایوس کی سروسز کال کریں گے یا ڈاس کی سروسز کال کریں گے تو سروس نمبر جو ہے نا وہ اے ایچ میں ہوگا ٹھیک ہے نا اے ایچ کے اندر سروس نمبر ہمیں دینا ہوگا کہ ہم کون سی سروس مانگ رہے ہیں اور جو سب سروس ہے اس میں کوئی فکس وہ نہیں ہے کبھی وہ بی ایل میں چلی جاتی ہے کبھی وہ اے ایل میں چلی جاتی ہے وہ ہر انٹرپٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے وہ ڈیفائن کر دیتا ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ اس پرٹیکولر انٹرپٹ کے لیے سب سروس جو ہے وہ چونکہ جو بھی آپ پڑھو گے وہاں پہ وہ بتائے گا کہ کون سے پیرامیٹر جسے چاہیے سروس نمبر کہاں ہونا چاہیے سب سروس نمبر کہاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو ہر انٹرپٹ کے جو آپ استعمال کر رہے ہو اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی سب سروس اے ایل کے اندر یہ کوئی فکس نہیں ہے ٹھیک ہے نا کبھی بی ایل میں بھی چلی جاتی ہے سب سروس ٹھیک ہے تو یہ دیکھو کتنا سمپل انٹرفیس ہے میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا کہ اسمبلی لینگویج میں جو سب سے زیادہ دہشت ناک چیز ہے وہ یہ کہ یہ ایکسٹریملی سمپل ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے ایکسٹریملی سمپل ہونے کی وجہ سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے بہت باریک گرین کی چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں گے صرف تین چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا تین چیزوں کے ساتھ پورے کمپیوٹر سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے ایک انٹرپٹ ایک سروس اور ایک سب سروس ٹھیک ہے میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی لسٹ دکھانا چاہ رہا ہوں جو کہ بایوس کے ساتھ ہے بایوس کی کچھ سروسز ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نہ سمجھیے کہ بایوسس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی بایوس بہت کچھ کرتی ہے کچھ انٹرسٹنگ جو ہمارے ہمارے انٹرسٹ کی جو انٹرپٹس ہیں ٹھیک ہے ان کی ایک لسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے فنکشنز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد پھر ہم ان میں سے کچھ کو تھوڑا سا استعمال کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ وہ سروسز ہم کس طریقے سے اس سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ذرا ایک لسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے ٹھیک ہے some BIOS services zero x one zero یعنی ٹین ہیکس یہ ویڈیو سروسز ہیں آپ کی جو بھی ویڈیو سے ریلیٹڈ چیز ہوگی وہ اس انٹرپٹ کے تھرو آپ کریں گے زیرو ایکس ون تھری بڑی انٹرسٹنگ سروس ہے یہ ڈسک کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ہم کچھ تھوڑا بہت کھیل کریں گے انشاءاللہ زیرو ایکس ون فور یہ سیریل پورٹ سروسز ہیں اگر سیریل پورٹ کے ساتھ مجھے کوئی کمیونیکیشن کرنی ہو کوئی چیز چلانی ہو تو وہ zero x one four interrupt جو ہے وہ دے گی کی بورڈ کا پورا interface zero x one six keyboard services ہے ٹھیک ہے zero x one seven one seven hex یہ پیرل پورٹ سروسز ہیں اور زیرو ایکس ون اے یہ ٹائم اینڈ ڈیٹ سروسز ہیں ٹھیک ہے نا فی الحال میں آپ کو صرف یہ سروسز بتا رہا ہوں اگر درمیان میں کسی اور سروس کی ہمیں ضرورت پڑی تو وہ میں آپ کو نمبر بتا دوں گا آپ خود ہی پڑھیے گا آپ ٹھیک ہے نا کہ اس کے فنکشن جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ جو سروسز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سروسز کا کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہا اور نہ میں آگے بتاؤں گا ان سروسز کی ڈیٹیلز آپ خود اپنے ریفرنسز سے دیکھیں گے اور آپ یہ پتا کریں گے کہ یہ سروسز جو ہیں یہ ویڈیو کے لیے میرے پاس کیا کچھ اویلیبل ہے ڈسک میں میں کیا کچھ کر سکتا ہوں سیریل پورٹ کے ساتھ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں کی بورڈ کے ساتھ اسی طریقے سے پیرل پورٹ کے ساتھ اور اسی طریقے سے ٹائم اینڈ ڈیٹ میں مجھے کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں یہ آپ کا کام ہے کچھ سروسز میں آپ کو تھوڑی سی انٹرٹین کی بڑی بیسک سی سروسز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہے سروس زیرو زیرو ٹھیک ہے یہ ویڈیو موڈ سیٹ کرتی ہے یعنی اگر آپ کون سے موڈ میں ویڈیو آپ اسکرین پر لا رہے ہیں ٹھیک ہے ہے ہے ہے ہے character mode mode mode mode mode آپ آپ کا کا وی جی جی اے اے سی گرافک کون سا ہے اس کی ڈیٹیل آپ خود دیکھیں گے ٹھیک ہے نا یہ سروس نمبر زیرو ہے جو کہ ویڈیو موڈ سیٹ کرے گی ٹھیک ہے service number one zero one یہ کرسر سائز بتا آپ کو چینج کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے آپ چھوٹا کرسر بنانا چاہیں لائن کرسر بنانا چاہیں بلاک کرسر بنانا چاہیں ٹھیک ہے یہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں سروس زیرو ون سے یہ انٹ ٹین کی سروس ون ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح انٹ ٹین کی سروس ٹو جو ہے وہ کرسر کو پوزیشن کرتی ہے ٹھیک ہے اسکرین پر جہاں چاہیں آپ کرسر پوزیشن کر سکتے ہیں سروس ٹو کے ساتھ ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ نیچے دو سروسز ہیں جو آپ دیکھ کے ہنس بھی رہے ہوں گے اور کچھ آپ میرے اوپر ناراض بھی ہو رہے ہوں گے کیونکہ یہ میں نے آپ سے بڑی مشقت سے کروایا بھی تھا ٹھیک ہے وہ ہے زیرو سکس اسکرول اپ ٹھیک ہے scroll screen up zero seven scroll screen down ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد یہ زیرو ایکس ون تھری یہ جو سروس ہے یہ ہے کیریکٹر اسٹرنگ لکھنے کی جو ہم نے پرنٹ اسٹرنگ کیا تھا نا یہ پرنٹ اسٹرنگ کرنے کی سروس بایوس کے اندر بھی موجود ہے ٹھیک ہے نا یہ بیسک کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کو کہ شاید ہم آگے استعمال کریں گے اس کے علاوہ کی بورڈ کی کچھ سروسز ہیں ٹھیک ہے جو مثال کے طور پہ اس کی سروس جو ہماری فی الحال انٹرسٹ کی سروس ہے ٹھیک ہے وہ ہماری ہے سروس زیرو ٹھیک ہے جس کے ذریعے کہ ہم کی بورڈ سے کوئی کیریکٹر ریڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم سروس زیرو کال کریں گے تو اب کی بورڈ اس طریقے سے یعنی بلاک ہو جائے گا وہاں پہ اب اگر جب تک ہم کی پریس نہیں کریں گے یہ یہاں سے واپس نہیں آئے گا ڈیٹیل اس کی پڑھیے آپ لوگ کچھ کچھ تو آگے آپ کو ایکسپلین ہوتا جائے گا لیکن یہ پوری طریقے سے آپ کو نہیں سمجھایا جا سکتا اس کو استعمال کر کے ہم دیکھیں گے تبھی ہمیں پتا لگے گا یہ ایک مم چھوٹا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا ہے اب جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ایک سروس کو پہلے ذرا ایک سروس کو ہم استعمال کریں گے پہلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ویڈیو ہے کیونکہ ابھی تک جو کھیل ہم کھیلتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا میکسیمم کنسنٹریشن جو ہے وہ ویڈیو ویڈیو کے اوپر رہا ہے ہے ٹھیک تو یہ جو پرنٹ اسکرین کی اس کی سروس ہے نا ویڈیو کی ہم اس سروس کو استعمال کریں گے تو ابھی میں آپ کو پہلے اس کا پروگرام دکھاتا ہوں اس کو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انٹرفیسنگ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا اسٹائل ہوتا ہے اس انٹرفیسنگ کا ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم اس پروگرام کو دیکھتے ہیں جو کہ میں نے لکھا ہے پرنٹ اسٹرنگ کے حوالے سے کہ اگر آپ کو اسٹرنگ پرنٹ کرنی ہو تو کیا کیا پیرامیٹرس آپ کو دینے ہوں گے یہ آپ میرا پروگرام بھی دیکھیے گا اور جو ریفرنسز ہیں نا ان میں جا کر کے آپ پرنٹ اسٹرنگ کے فنکشن کو بھی ذرا ڈیٹیل سے دیکھیے گا کہ بایوس پرنٹ اسٹرنگ میں کیا کیا چیزیں مانگتی ہے اور آپ میرے پروگرام کو ان چیزوں کے ساتھ کوریلیٹ کر کے دیکھیے گا ٹھیک ہے تب جا کر کے آپ کو اس جگہ پہ یہاں یہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو کچھ کنسنٹریشن آپ کو اپنی طرف سے کرنی پڑے گی آپ لوگ جو ہیں ماشاء اللہ بڑے صبر سے ہماری تقریر جو ہے اس عرصے سے سنتے آ رہے ہیں یہ پوائنٹ ہے جہاں کہ میں تھوڑا سا آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا زور لگائیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے نا اس جگہ پہ ذرا وقت لگائیں اس کو ذرا بیٹھ کے اچھی طرح سے دیکھیں کیونکہ یہ چیز اگر آپ کو کلیئر ہو گئی تو آپ کو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا تو ابھی ہم ذرا یہ پروگرام دیکھتے ہیں بڑا چھوٹا سا پروگرام ہے اس میں کوئی بیلز اینڈ ویسلز نہیں ہے بالکل سمپل سروس استعمال کرنے کا پروگرام یہ جو پروگرام اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ وہی ہمارا مشہور زمانہ ہیلو ورلڈ کا پروگرام ہے ٹھیک ہے نا یہ اسٹرنگ ہم نے پرنٹ کرنی ہے ہیلو ہیلو ورلڈ ورلڈ کے کے لیے پرنٹ کرنا ہے ہم نے اسکرین اوپر اب یہاں جب اس چیز کو ہم پرنٹ کرنا چاہیں گے نا یہ وہ یہ ایک سروس ہے جو کہ بایوس سے میں طلب کر رہا ہوں یعنی ایک ڈیٹا میں نے اسے دینا ہے اور اس ڈیٹا کو اس نے اسکرین پر پرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ جیسے میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو شروع میں کچھ بتایا تھا کہ جو مختلف ویڈیو اسکرینز ہوتی ہیں جو شروع میں آئی تھیں کہ کوئی بی ایٹ ہنڈریڈ پہ تھی کوئی اے زیرو زیرو پہ تھی ٹھیک ہے نا وہاں پر اس کا پراپر انٹرفیس جو ہے نا وہ انٹرٹین کے تھرو ہی ہوتا تھا اگر ڈائریکٹ ویڈیو جیسے ہم لوگ کر رہے تھے اگر ہر جگہ پہ ہم یہ اصول اپلائی کریں گے نا تو کئی جگہوں پہ یہ شاید ہمارا فنکشن جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا لیکن جب ہم بایوس کے تھرو جائیں گے تو چاہے جو بھی کارڈ لگا ہو بایوس اس پہ پراپرلی پرنٹ کرے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ بایوس کو پتا ہے کہ کارڈ کون سا ہے اور اس کی میموری کہاں پر ہے اس کے اندر جب ہم پرنٹ اسکرین کرنے لگتے ہیں یہ پرنٹ اسٹرنگ کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جیسے کہ انیشلائزیشن کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتا ہوں اس کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کو دیکھتے جائیے اس وقت دیکھیے پہلی چیز جو میں نے انیشلائز اس میں کی ہے وہ اے ایچ رجسٹر میں میں نے ڈالا ہے زیرو ایکس ون تھری یہ ون تھری ہے سروس نمبر انٹ ٹین کی جو کہ اسٹرنگ پرنٹ کرتی ہے اب اسٹرنگ پرنٹ کرنے کے کئی موڈ ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے نا اسٹرنگ کو کیا سمپل کیریکٹر اسٹرنگ کے طور پر پرنٹ کرنا ہے یا کیریکٹر ایٹریبیوٹ کے ساتھ کرنا ہے یا جب پرنٹ کرنا ہے اسٹرنگ کو تو کرسر آگے موو کرنا ہے کرسر آگے موو نہیں کرنا ہے کئی چیزیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے وہ اب آپ لوگ ریفرنس دیکھیے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے پرنٹ اسٹرنگ کے اندر اس کی کتنے ویریشنز ہیں اب پرنٹ اسٹرنگ کی پہلی ویریشن میں نے لی ہے اے ایل میں زیرو ون ڈال کر یہ اس کی سب سروس ہے ٹھیک ہے نا انٹ ٹین سب سے اوپر آئی اس کی سروس تھرٹین جو کہ اسٹرنگ پرنٹ کرنے کے لیے اور اس کی سب سروس زیرو ون ٹھیک ہے جو کہ میں نے اے ایل میں ڈالی ہے وہ اس طریقے سے اسٹرنگ کو پرنٹ کرے گی جس طریقے سے کہ میں نے کہا ہے آپ لوگ خود ریفرنس میں دیکھیے گا کہ یہ کمبینیشن کس طریقے سے پرنٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز ہے جو کہ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتائی وہ یہ کہ ویڈیو جو ٹیکسٹ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں نا یہ ڈسپلے میں پیجز کی فارم میں ہوتا ہے اور کئی پیجز ہوتے ہیں بازے ویڈیوز میں چار پیجز ہوتے ہیں بازے میں آٹھ بعض میں سولہ ٹھیک ہے نا بعض میں بتیس یہ مختلف اس میں مختلف پیجز ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ سروس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں اس کو یہ بھی بتاؤں کہ کون سا پیج میں استعمال کر رہا ہوں پرنٹ کرنے کے لیے پیج کون سا ہے ٹھیک ہے کس پیج پر یہ پرنٹنگ ہونی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نارملی جو پیج ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ پیج زیرو ہوتا ہے یہ ویلو پیج کون سا ہے یہ بی ایچ رجسٹر میں وہ کہتا ہے ہے ہے کہ کہ مجھے بی ایچ رجسٹر میں دیں آپ کا پیج کون سا ٹھیک نا اس کے بعد جو وہ اسٹرنگ مجھے پرنٹ کرنی ہے وہ کس ایٹریبیوٹ کے ساتھ پرنٹ کرنی ہے یعنی اس کا کلر کیا ہوگا black on white white on black this on that ٹھیک ہے ریڈ آن بلو کیا آپ ایٹریبیوٹ کون سا اسے دینا چاہتے ہیں وہ ایٹریبیوٹ یہ سروس کا اسٹینڈرڈ ہے کہ بی ایل میں وہ ایٹریبیوٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اسی لیے بی ایل میں میں زیرو سیون رکھا ہے دیٹ از یو نو ٹھیک ہے it is white on black ٹھیک ہے یہ ایٹریبیوٹ میں نے اسے دیا ہے ٹو پرنٹ دی اسٹرنگ اس کے بعد ڈی ایکس رجسٹر میں وہ کہتا ہے کہ ایکس وائی پوزیشن بتائیے ڈی ایچ رجسٹر جو ہے یہ وائی پوزیشن ہولڈ کرے گا اور ڈی ایل رجسٹر جو ہے یہ ایکس پوزیشن ہولڈ کرے گا اس کی جو کاؤنٹنگ ہے ایکس اور وائی کی پوزیشن کی جو کاؤنٹنگ ہے یہ زیرو سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آف بائی ون ہوگا جب اسکرین کے اوپر پرنٹ کرے گا نا تو یہ آف بائی ون ہوگا یعنی زیرو اے زیرو تھری جب ہم دیں گے تو ہیلو ورلڈ کا ایچ چوتھی پوزیشن پر آئے گا ایکس کے پوائنٹ آف ویو سے اور ٹاپ سے گیارہویں پوزیشن پر ہوگا وائی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے بعد یہ سروس ریکوائرمنٹ ہے ساری جو یہ ہم پہ میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی چیز زائد نہیں ہے سی ایکس رجسٹر میں وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹرنگ کی لینتھ دیں آپ ٹھیک ہے کہ کتنی لمبی ہے اسٹرنگ ٹھیک ہے تو وہ میں نے گیارہ فکس لینتھ جو اس اسٹرنگ کی ہے وہ میں نے دے دی ہے اچھا یہاں تک تو بات طے ہو گئی اس کے بعد اگلے وہ بتاتا ہے پوچھتا ہے کہ وہ اسٹرنگ ہے کہاں ٹھیک ہے جس کو مجھے پرنٹ کرنا ہے اب چونکہ یہ سروس کمپیوٹر میں کہیں سے بھی کال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے وہ اسٹرنگ کا جو ایڈریس ہے نا وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کا سیگمنٹ بھی دو اور اس کا سیٹ بھی دو دونوں دو گے تب یہ لوکیشن ہوگی کیونکہ بایوس تو پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی کس سیگمنٹ میں اور اسٹرنگ پتہ نہیں کسی اور سیگمنٹ میں تو جب تک کہ یہ دونوں چیزیں بایوس کے پاس نہیں ہوں گی بایوس کو نہیں پتا لگے گا کہ وہ کہاں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کی اس سروس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ E S register extra segment register کے اندر اسٹرنگ کا سیگمنٹ ایڈریس ہو اور base pointer B P register کے اندر سیگمنٹ کا آف سیٹ ہو ٹھیک ہے نا ای e ایس اور بی پی میں اس کا segment offset pair string کے ایڈریس کا آپ دیں اور یہ سب انیشلائزیشن کرنے کے بعد صرف انٹرپٹ کو کال کرنا رہ جاتا ہے نا یہ میں کال کروں گا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے انیشلائزیشن کرنے کے بعد یہ کال کی میں نے اور کال کرنے کے بعد وہ اسٹرنگ پرنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ اتنا یعنی سیٹ اپ کیا پورا انوائرمنٹ سیٹ کیا اور انوائرمنٹ سیٹ کرنے کے بعد انٹ کی جو کمانڈ ہے وہ دی انٹ ٹین کی یہاں پہ کال ویڈیو سروسز ٹھیک ہے نا اور جب میں کال کروں گا ویڈیو سروسز تو وہ اسٹرنگ پرنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو ڈائریکٹ ایگزیکشن کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا نا تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگر اوپر سے آپ اسے کاؤنٹ کر لیں تو یہ گیارہویں لائن بنے گی اور یہ چوتھی پوزیشن ہوگی جہاں پر کہ ایچ پرنٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایچ جو ہے وہ پیچھے سے تین پوزیشن چھوڑ کر کے چوتھی پوزیشن کے اوپر ایچ پرنٹ ہوگا اور وہاں سے آگے ہیلو ورلڈ پرنٹ ہوگا اب یہ جو پرٹیکولر سروس میں نے یہاں پر کال کی تھی وہ تھی print string and move cursor ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کی سب سروس دیکھی ہو جا کر کے ٹھیک ہے اور جب آپ دیکھیں گے اس لیکچر کے بعد تو وہاں پہ لکھا ہوگا print string and move cursor ٹھیک ہے اب print string and move cursor سے مراد یہ ہے کہ اسٹرنگ کو پرنٹ کرو اور کرسر کو وہاں لے جاؤ جہاں کے وہ اسٹرنگ ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا آخر میں وہ اسٹرنگ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ تو آپ جس طریقے سے بھی آپ اگر اس کو پرنٹ کریں گے کلیئر اسکرین کرنے کے بعد اسے پرنٹ کریں یا پوری اسکرین بھرنے کے بعد اسے پرنٹ کریں یہ فزیکل میموری لوکیشن جو وہ بنتی ہے نا جو ایکس وائی کوآڈینیٹ سے میں نے آپ کو دیا ہے ان ایکس وائی کوڈینیٹس پہ جا کر کے یہ اسٹرنگ کو پرنٹ کرے گا اور کرسر کو وہیں لے جائے گا ٹھیک ہے نا پہلے آپ دیکھیں اگر میں اس کو اس طریقے سے پرنٹ کروں کہ پوری لائنیں بھر دوں اسکرول کر جاؤں اور کرسر میرا بالکل نیچے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ایکس تھرٹی سیون کی جب اس کے بعد جب میں کمانڈ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد کمانڈ دینے کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ پرنٹنگ مڈ میں آ جاتی ہے لائن یہ اسکرین کے اور کرسر بھی اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ روٹین جو میں نے کال کی ہے بایوس کی یہ کرسر کو بھی موو کرتی ہے ٹھیک ہے نا یہ کرسر بھی جو ہے اس کو چینج کر دیتی ہے کرسر پوزیشن کو بھی تو آپ کو جب آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو یہ پرٹیکولر آپریشن جو ہے اس کو آپ کو اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تب آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ سروس نے کیا کیا ہے اس جگہ پر اب یہ چیز جو ہے آپ نے اس کو دیکھا اسٹرنگ پرنٹ کرنے کے لیے اور ساتھ کرسر موو کرنے کے لیے ابھی جب ہم ویڈیو پہ ڈائریکٹ کام کر رہے تھے نا تو ایک چیز آپ نے غور کی ہوگی کہ کرسر پہ ہمارا کنٹرول نہیں تھا کرسر جہاں وہیں رہتا تھا ٹھیک ہے ہے اب یہ جو بایوس کے تھرو ہم نے کیا تو کرسر بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کے حساب سے چینج کر رہا ہے اچھا اسی میں دوسری سروس بھی آپ کو مل جائے گی یہیں کہیں آس پاس پڑی ہوگی ٹھیک ہے نا جس میں کہ اسٹرنگ پرنٹ کرے گا مگر کرسر موو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب یہ ویریشن جو ہیں ان میں یہ مختلف جگہوں پر مختلف ویریشن جو ہیں یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں اسٹرنگ تو کسی خاص جگہ پر پرنٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جہاں میرا کرسر کرسر کرسر ہے رہے وہاں سے نہ لے وہ والی سروس استعمال کروں گا جب میں چاہتا ہوں کہ نہیں کرسر بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے تو میں یہ والی سروس استعمال کروں گا ٹھیک ہے نا تو یہ ویریشن اور اس میں بہت ویریشن آپ کو مل جائیں گی اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو پڑھیں یہ ایک مثال ہے جس مثال سے کہ میں اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو پہنچا رہا ہوں ویڈیو تک بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب ایک دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں وہ ہے کی بورڈ ہمارا بڑا انٹرسٹ ہے نا یہ کی بورڈ اور ویڈیو یہ دو قریب ترین چیزیں ہیں ہماری جن کو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں ابھی تک میں نے اتنے سارے پروگرام لکھے ہیں وہ پروگرام ہم نے اس طرح لکھے ہیں کہ وہ کمانڈ دی اور وہ کام ہوا اور وہ آپ نے دیکھا اور بس اس کے بعد کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا اگر آپ کی بورڈ سروسز کو دیکھیں ٹھیک ہے تو کی بورڈ سروسز کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں مثال کے طور پہ آپ جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ کی پریس ٹھیک ہے کی پریس کی آپ کو سروس بایوس میں مل جائے گی ٹھیک ہے آپ کو کیریکٹر ریڈ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنا ڈیٹا وہاں پہ اسمبلی لینگویج پروگرام کے اندر ہی لکھ کر کے ٹھیک ہے اور اس کو پرنٹ کیا ابھی تک ہم نے کوئی ایسا پروگرام نہیں لکھا جس سے کہ ہم کی بورڈ سے ڈیٹا لے کر کے اس ڈیٹا کے مطابق ایکٹ کرتے اب ہم تھوڑا سا کچھ ہمارے پاس جان آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس طرف شاید تھوڑا سا اپنی توجہ اس طرف کریں گے آ, ابھی جو پروگرام میں آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے دکھاؤں گا اس کو میں نے ذرا اس طریقے سے رکھا ہے کہ اس میں پرنٹ اسٹرنگ میرا والا ہے ٹھیک ہے پرنٹ اسٹرنگ میں نے جو ہم نے پیچھے پرنٹ اسٹرنگ لکھا تھا بڑا اچھا پرنٹ اسٹرنگ ہے ہمارا بھی ایسی بات نہیں ہے جو بایوس والے لیول کا ہی ہے ٹھیک ہے بلکہ شاید اس سے تھوڑا سا فاسٹ ہی ہوگا اپنے آپریشن میں کیونکہ اس میں مجھے انٹ کال نہیں کرنی پڑتی وہ سیدھا ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ظاہر ہے کہ وہ فاسٹ ہوگا وہ پرنٹ اسٹرنگ میرا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں کہ میں کی بورڈ سے دیکھ رہا ہوں کہ کی بورڈ میں کوئی جب کی بورڈ سے پہ کوئی کریکٹر پریس ہوگا تب میں ایک کام کروں گا جب دوسرا کریکٹر پریس ہوگا تو میں دوسرا کام کروں گا ٹھیک ہے اس وقت صرف میں نے کے بی ہٹ جیسے آپ لوگ سی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں میں ویسے مثالیں دیتا نہیں ہوں ہائی لیول لینگویج کی لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے تو جیسے آپ کے بی ہٹ استعمال کرتے ہیں کہ اگر کے بی ہٹ ہوا ہے تب وہ آگے چلے ورنہ نہ چلے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے کی ایک چیز جو ہے وہ ہم نے لکھی ہے اس کے اندر تین اسٹرنگ پرنٹ ہوتی ہیں کلیئر چار آپریشن ہیں ٹوٹل ایک کلیئر اسکرین کرے گا دوسرے تین میسجز ہیں پہلے ایک میسج پرنٹ کرے گا پھر دوسرا میسج پرنٹ کرے گا پھر تیسرا میسج پرنٹ کرے گا ٹھیک ہے نا اور وہ سنکرونائز کرے گا اس کو کہ جیسے پروگرام چل گیا کچھ نہیں ہوگا ایک دفعہ کی پریس کروں گا کلیئر اسکرین ہو جائے گی دوسری دفعہ کی پریس کروں گا ایک پرنٹ ہو جائے گا تیسری دفعہ کی پریس کروں گا دوسرا پرنٹ ہو جائے گا چوتھی دفعہ کی پریس کروں گا تیسرا پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بنیادی طور پہ دکھانا جو یہاں پہ مقصود ہے وہ یہ کہ کی بورڈ سے کریکٹر کو ایک ہی سروس میں نے بتائیے ڈیٹیل کی بورڈ کی آپ جیسے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کیا کچھ اویلیبل ہے ہمیں لیکن میں آپ کو مثال ہی دے سکتا ہوں کی بورڈ سے کیریکٹر میں نے کہا ہے کی بورڈ کو کہ جی مجھے ایک کیریکٹر پڑھ کے دو اب جب تک کہ کیریکٹر نہیں پڑھے پڑھا جائے گا یہ واپس نہیں آئے گی کال اب یہ کال کریکٹر لے کے ہی آئے گی ٹھیک ہے نا یہ بلاکنگ کال ہے یہ اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ لینا وہاں پہ ٹھیک ہے نا جب وہ واپس آتی ہے تب میں ایک کام کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اچھا دوبارہ کوئی کی پریس ہوئی اگر ہوئی ہے تو واپس آ کے میں دوسرا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بیسک آئیڈیا ہے میرا اس پروگرام کو چلانے کا تو ابھی میں آپ کو پہلے پروگرام دکھاتا ہوں پھر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے نا اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے تین میسیجز جو ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں میسج ون میسج ٹو اور میسج تھری ٹھیک ہے نا hello world hello world again and hello world again and again ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم سیدھے چلتے ہیں وہ درمیان میں ہمارے پروگرام اپنے ہیں پرنٹ اسٹرنگ کے ٹھیک ہے اور کلیئر اسکرین وغیرہ کے ہمارے اپنے پروگرامز ہیں وہ اسکپ کرتے ہوئے کیونکہ وہ تو آپ بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں ہم یہاں پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہمارا مین پروگرام شروع ہو رہا ہے شروع میں میں نے بلنکنگ ایٹریبیوٹ کو انیبل کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ اصل میں وی جی اے کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ بلنکنگ یا بیک گراؤنڈ انٹینسٹی دونوں میں سے کوئی ایک آپ وہ جو آخری بٹ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ بلنکنگ بٹ ہے ٹھیک ہے نا اصل میں اس کے دو فنکشن ہو جاتے ہیں وی جی اے میں یا تو بیک گراؤنڈ ایٹریبیوٹ آپ بڑھا لیں یا بلنکنگ بڑھا لیں اس کی ڈیٹیل پڑھیے گا کے اندر ٹھیک ہے نا پہلے میں نے اس کو بلنکنگ پر سیٹ کر دیا تاکہ ہمارے ڈسپلے کے اوپر بلنکنگ ہو جائے ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں نے کی بورڈ کو یعنی کی بورڈ کی روٹین جو ہے انٹ سکسٹین ہیکس ٹھیک ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ ایک کی پڑھ کے مجھے دو یہ سکسٹین ہیکس یہ جو فنکشن ہے یہ فنکشن اس کی ڈیٹیل بھی آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے اپنے ریفرنس میں کہ یہ فنکشن واپس اس وقت آتا ہے جب کہ کوئی کی پریس ہو جب تک کی پریس نہیں ہوگی وہ انٹ سکسٹین میں ہی رہے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں نے کر دی کلیئر اسکرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پہلی دفعہ کی پریس ہوگی تو یہاں آ کے انٹ سکسٹین میں میں رک جاؤں گا جب کی پریس ہوگی تو میں انٹ سکسٹین سے باہر آؤں گا جیسے ہی باہر آؤں گا تو کال کلیئر اسکرین میرے سامنے ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں ایگزیکیوٹ کروں گا تو اسکرین کلیئر ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ وہی کام میں نے کیا کہ انٹ سکسٹین کو میں نے کہا کہ اب دوسری کی مجھے دو اب یہاں پھر بلاک ہو گئے جب یہاں بلاک ہو کر کے یہاں سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد میں میسج ون کو پرنٹ کروں گا کچھ ایٹریبیوٹ میں نے اپنی مرضی کے کچھ لگائے ہوئے ہیں ایٹریبیوٹ کے ذریعے میں پرنٹ اسٹرنگ کروں گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر میں نے کال کر لی ہے وہی بایوس کو کی بورڈ کے لیے ٹھیک ہے وہاں پھر بلاک ہو گئے جب ایک دفعہ اب یہاں پر کی پریس کریں گے تو میسج ٹو نیچے والے کوڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میسج ٹو پرنٹ ہوگا اور اور دوسرے ایٹریبیوٹ کے ساتھ دوسری ایکس وائی پوزیشن پر اسی طریقے سے جب ہم اس کو تیسری دفعہ ایگزیکیوٹ کریں گے تو تیسری دفعہ پھر جا کر کے یہ میسج تھری جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا اور میسج تھری ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد پھر یہ رک جائے گا پھر ہم کال کریں گے کی بورڈ کو وہاں پر ہم رک جائیں گے ہماری ہر چیز وہاں پہ اسٹے کرے گی پروگرام ختم نہیں ہوگا اب آخری کی اسٹروک جب ہم لگائیں گے تو پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ میتھڈ ہمارا اس پروگرام کے اندر ہے ہے ٹھیک آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر جو میں میں نے کی کی کی بورڈ سروس کال ہے وہ اے ایچ زیرو اچھا چونکہ بورڈ ریڈ کرنے کے لیے اسے مجھے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسی سروس ہے جس کو میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو کوئی اور پیرامیٹر میں نے اس کو پاس نہیں کرنا ٹھیک ہے صرف سروس نمبر کافی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ جو پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ ان ٹین کے اندر مجھے اس کی اسٹرنگ کا ایڈریس اس کا ایٹریبیوٹ اس کا یہ اس کا وہ اس کی لینتھ ہر چیز پاس کرنی تھی وہ یہاں پہ کیس نہیں ہے تو یہ سروس ٹو سروس جو سروس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کے پیرامیٹر جو ہیں وہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں جیسے اس سروس کے اندر صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو سروس کون سی چاہیے ٹھیک ہے نا کی بورڈ پڑھنے کے لیے اس کو مزید کسی ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے لہذا صرف اے ایچ کو انیشلائز کر کے اے ایچ میں زیرو ڈال کے میں نے انٹ سکسٹین کو کال کر لیا اور جب میں نے یہ کال کیا ہے تو وہ فنکشن اس طریقے سے پرفارم کرے گا ٹھیک ہے نا یہاں پر جب وہ واپس آئے گا میرے پاس تو اے ایچ میں یہ میں نے ڈال کے بھیجا ہے تو اے ایل میں وہ کیریکٹر ہوگا وہ اس کیریکٹر کا ایسکی کوڈ وہ مجھے ریٹرن کرے گا جو کہ کی بورڈ سے پریس کیا گیا ہے یہ ہم کسی وقت بعد میں دیکھیں گے جب ہم کی بورڈ کو سے ڈیٹا ریڈ کرنے لگیں گے تو اس چیز کو ہم ذرا بات تھوڑی دیر کے لیے ڈیفر کرتے ہیں جو اور اب ہم چلتے ہیں کہ اس پروگرام کو جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو کیا ہوگا یہ اب ہم نے پروگرام کی کمانڈ دی اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس دفعہ پروگرام کی کمانڈ دینے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا جبکہ ہمارے پچھلے پروگرام جتنے بھی تھے ان میں جیسے ہی ہم کمانڈ دیتے تھے کوئی نہ کوئی ایکشن ہوتا تھا یہاں کوئی ایکشن نہیں ہوا اس وقت میرا پروگرام جو ہے وہ بایوس میں پھنسا ہوا ہے یوں کہہ لیجئے پھنسا ہوا ہے بایوس میں انتظار میں ہے بایوس میں کہ کوئی کی پریس ہو ٹھیک ہے جب کی پریس ہوگی تو وہ یہاں سے باہر نکلے گا ٹھیک ہے تو ایک کی ہم پریس کرتے ہیں جیسے ہی یہ کی ہم نے پریس کی آپ دیکھیں کہ میری کلیئر اسکرین کی روٹین کال ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ میری روٹین کال ہوئی ہے کیونکہ کرسر اسی جگہ پر ہے جہاں تھا میری روٹین کرسر کو نہیں موو کرتی تو یہ میری روٹین کال ہوئی اور اس نے کلیئر اسکرین کر دیا اب یہ پھر پھنسا ہوا ہے ٹھیک ہے رکا ہوا بایوس میں کہ وہ دوسری کی اسٹروک جو ہے وہ لے ٹھیک ہے اب جب میں دوسرا کی اسٹروک پریس کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس نے ہیلو ورلڈ پرنٹ کر دیا ہے بلو آن ریڈ ٹھیک ہے یہ ہیلو ورلڈ اس نے پرنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب پھر وہ انتظار میں ہے جو آپ پروگرام لوپ کے حساب سے اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے تو وہ پھر انتظار میں ہے کہ دوسرا کی اسٹروک آئے تو دوسری دوسرے میسج کو پرنٹ کرے اب میں دوسرا کی اسٹروک مارتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دوسری اسٹرنگ جو ہے یہ پرنٹ ہو گئی انہی ایٹریبیوٹس میں جو میں نے وہاں دیا تھا اب میں جب تیسرا کی اسٹروک لگاتا ہوں تو وہ تیسری اسٹرنگ جو ہے یہاں پہ پرنٹ ہو گئی جس کا ایٹریبیوٹ بلنکنگ ہے اور وہ بلنک بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے آپ اب اس جگہ پہ آپ یہ دیکھو کہ وہ تینوں اسٹرنگس پرنٹ کر چکا ہے لیکن ابھی بھی کنٹرول باہر نہیں آیا ابھی کنٹرول جو ہے وہ ڈاس کے پاس یا سسٹم کے پاس نہیں آیا کیونکہ اب وہ چوتھی جگہ پر کی اسٹروک کا انتظار کر رہا ہے جب میں اگلی کی پریس کروں گا تب یہ پروگرام ٹرمینیٹ ہوگا ٹھیک ہے نا یہ میں نے اگلی کی پریس کی اور یہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو کر کے آپ یہ دیکھیے کہ پرومپٹ آپ کے پاس واپس آ گیا ٹھیک ہے نا یہاں پر جو ہے یہ اب کنٹرول جو ہے وہ ڈاس کے پاس واپس چلا گیا ہے اس پرٹیکولر ایگزامپل میں میں نے آپ کو بنیادی طور پہ جو چیز بتائی ہے وہ یہ بتایا کہ کی بورڈ کے ساتھ بایوس کے تھرو انٹرفیس کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ میں نے کس طریقے سے پروگرام کو سنک کیا ہے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو ذرا اس پہ اب غور کیجیے گا ہمارا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم